اور مبارک محنت کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا باز اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو توفیق دیں وہی عمل کر سکتا ہے میں یرید اللہ بھی خیر فی الدین جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی چاہی اللہ نے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہا اللہ نے جس کے ساتھ محبت کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے عمل کی توفیق ادا فرما لی یہ بہت بڑی بات ہے محترم عزیز دوستوں تین چیزیں ہیں دفاع اللہ چاہتے ہیں تمہیں کوئی چیز پسند کرتے ہیں تمہیں تو اللہ توفیق دیتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بد قرونی از قرکن مشکرونی ولا تک تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو اللہ نے یاد کرنے کی توفیق دی ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق دی اس کی علامت ہے اس کی دلیل ہے اس کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ نے آپ کو یاد کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں میرے بندے کو یاد کروں تو اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی آپ جب ذکر میں لگ گئے تو اللہ نے آپ کو یاد کر تو اللہ نے یاد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے آپ کو توفیق فرما دی دوسری بات تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں کہ ادونی استجیب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو دعا کی توفیق کون دیتا ہے مانگنے کی توفیق وہی دیتا ہے تو اس نے ہمیں دینے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے توفیق دے دی مانگنے کی تو چونکہ ہم مانگ رہے ہیں اس کی توفیق سے کوئی ایک سبحان اللہ اپنے ارادے سے نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے اسی لیے محترم عزیز و دوستو تیسری بات جب بندہ استغفار کرتا ہے استغفر ربکم انہو کانا غفارا جب بندہ استغفار کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی استغفار کی کیوں توفیق ملی کہ اللہ نے تمہیں معافی دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس لیے اللہ نے اس کی توفی ادا فرمائی بہت بڑی کریم ذات ہیں اس نے ہمیں ارادہ کر لیا کہ میرے بندے سے دنیا میں خیر وجود میں لانی ہے اس لیے اللہ نے اس کو جمع فرما دیا اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے خیر اللہ وجود میں لا رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا بھائی دوستوں اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کی اس بڑی نعمت کا سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہاں آئے ہم اللہ نے پہنچایا اس پر ہم اللہ کا احسان مانیں شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے تیرا فضل ہے اتنا بڑے انسانیت میں سے اتنے لوگوں میں سے نے مجھے چھانٹ کر آگا لائن شکر تم لذیذ جب تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت کو بڑھائیں گے اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میرا شکر گزار بن جائے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے محترم بھائی دوستوں شکر گزار بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرئی نمی درخت ہے تو آپ کو حکم بولا کہ آپ جائیں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جبر امین آئے حضور کو حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنا بڑا کون سا عمل یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جبر امین کو اللہ نے میرے پاس بھیجا اور مجھے حکم ملا میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک بات انہوں نے بڑی فرمائی یا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی اس بات پر احسان مانتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو یہ شکر گزاری پر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے تو اللہ ہم سب کو اور اللہ کی اس نعمت کے شکر کرنے کی توفیق نہیں سیکھا پندرہ بیس ہے دوستوں یہ ایک بہت بڑا کام ہے ایک نظام ہے بہت بڑا نظام ہے اگر یہ صحیح چل پڑا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی شان و ہدایت کے فیصلے فرمائے گا کسی بھی کام کو رسم رواج ہی نہ اب جمع ہو جاتے ہیں اجتماع ہو گیا بہت بڑا سب سے پہلے ایک بات بنیادی چیزیں ہیں کہ محترم دوستو دوستوں وہ کوئی شہرت کی جگہ نے بنایا اس کو چیز نے بنایا بہت بڑا اجتماع ہو گیا بہت بڑے لوگ جمع ہو گئے بہت اچھے اچھے کلام بیانے ہم سونے لگے تو فرمایا کہ یہ اصل ہمارا مقصد نہیں ہے بہت کثرت سے زیادہ جمع ہو جانا یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے قلت اور کثرت پر کوئی فیصلے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے فیصلے اللہ جو کرتے ہیں بندوں کی نیتوں پر کرتے ہیں بندوں کے ارادوں کے اوپر کرتے ہیں بندوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شہروں پر یہ میرے بندے چاہتے ہیں کیا ہیں ان کی چاہت کیا ہے ان کے ارادے کیا ہیں ان کا مقصود کیا ہے تو سب سے پہلے محترم عزت دوستوں ہم چاہیں کہ اللہ رب العزت انسانیت پر رحم کرنے انسانیت کا بیڑا پار کر دیں اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیں یہ ہماری چاہ دیکھو دنیا میں جب کوئی بیماری آ جاتی ہے جس کا علاج نہیں ہوتا جیسے ابھی ہمارے سامنے گزرا چند سال پہلے ایسی بیماری پہلے آئی نہیں دیکھا نہیں ان کا علاج نہیں کچھ بندے جمع ہو جاتے ہیں کچھ متفقرین لوگ ماہرین کبھی اطبا جمع ہو جاتے ہیں اور سوچ پر بیٹھ جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے تو اللہ ان کے دلوں پر القاع کرتے ہیں اس کا علاج کو اللہ القاع کرتے ہیں ان کے بیٹھ کر سوچنے لگ گئے تو اللہ القاع کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے تو ماشاء اللہ اتنے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے حضرت نام صاحب رحمۃ اللہ اللہ اس محنت کو نظر بد سے بھی بچا گئے اللہ اس محنت کو ہمارے ایک شیخ ہیں شیخ ادریس وہ بہت زیادہ ان کو ایک قلق رہتا ہے ہمیشہ جب ویڈیو آتی ہے مجموعہ دیکھتے ہیں بہت بڑا انتظام دیکھا رہے ہیں تاکہ یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہے ہم کو اس پر متفق کر دیا ہم کو اس پر مطمئن کر دیا کہ بہت کچھ ہو گیا نہیں بھائیو دوست بزرگوں یہ تو رونے رونے والا عمل ہے کسی کو پتہ نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو دیکھو یہ پہلی مجلس سے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کری یہ کیفیت ہمارے دلوں پر آ جائے پہلا ہی موقع تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ چلے تھے آپ نے جو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا ہے کا ملک شام سے ان کی قافلے کی آمد ہو رہی ہے آپ جائیں اور ان سے آپ مقابلے کریں تو چند صاحبوں کے ساتھ تین سو تیرہ کے ساتھ نبی صلاح اسلم ہے لمبا واقعہ ہے مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے لیکن جب وہاں بات پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحباؤں کے ساتھ تین سو تیرہ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا نہ ان کے پاس کوئی سامان تھا نہ ہتھیار تھے نہ کوئی تعداد تھی کچھ نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باربا صحابہ سے آپ رائے مشورہ لے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ارادہ تو تھا ہی نہیں اور سامنے یہ بات پیش آ گئی کہ ان کا مقابلہ ہو جائے گا تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا سب کی رائے ایک ہو گئی کہ آپ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی چاہت ہماری چاہت ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں کہاں لے جائیں گے کہاں ڈالیں گے ہمیں کیا حکم دیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں تو اللہ پاک کی قسم ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے آپ ہمیں حکم دیں گے آپ کیا جا رہے ہیں آپ ہمیں برق کے گھمات تک لے جائیں گے اللہ پاک کی قسم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں یہ صحابہ کی کیفیت بنی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہو چکا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں ساری جگہیں بتائی گئی کہ یہاں یہ ان کی موت واقع ہوگی یہاں یہ پچھاڑا جائے گا یہاں یہ ختم کیا جگہیں بتا دی گئی لیکن اس رات کی جو کیفیت چلا رہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی آپ اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ ابو بکر جیسا رقیب الخل ان کو حضور کی حالت پر ترس آنے لگا اور یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا کہ آپ کے ساتھ مدد آ جائے گی اور اس سے آئیں گے آپ کے لیے لیکن حضور کی اس رات کی جو کیفیت تھی اب وہ اللہ تعالیٰ نے حضور وہ نہیں برداشت کر سکے حضور کی اس کیفیت کو کہ آپ پر کیسے گریا ہو جاری دار اور ہمارے لگے کہ اللہ یہ چمٹھی پر ہے کہ اللہ آپ اس کی اگر مدد نہیں کریں گے تو آگے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا یہ اللہ ان کے پاس کپڑے ان کے پاس سواریاں نہیں ہتھیار نہیں ہے اے اللہ ان کے پاس جھٹیاں نہیں ہے ساری چیزیں حضور ان کے لیے مانگتے رہے تو یہ کیفیت ایسی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حالت کو برداشت نہیں کیا پیچھے سے آ کر پکڑ لیا اور فرمایا کیا آلوچنا بس کیجیے اللہ ہمیں جائیں تو ہم آنے والے ساتھی ایک فکر ایسی بنائے کہ آج کے ہماری اللہ کے سامنے آؤں آزادی یہ میں ہو کیا تعالیٰ پھر وہ جو فیصلے ہوئے اللہ کی طرف سے اور اس کو جو مقام ملا آج والوں کو وہ مقام اللہ کی طرف سے نہیں ملا اللہ نے حکم سنا دیا کہ آج نظر والے اس کے بعد کچھ بھی عمل کر لیں اللہ کے ہاں آج کا یہ عمل کافی ہے یہ اللہ نے وہ انشاءاللہ ہماری سماؤنے پر امید ہے اللہ کی ذات سے اس کے اثرات معلوم نہیں اللہ کہاں کہاں پہنچائیں گے اور کب تک پہنچیں گے ایک مثالی ایک مثالی ہمارا اجتماع بن جائے یہ اجتماع کیسا بنے ایک مثال اجتماع بن جائے دیکھو پہلے پرانوں میں ہمارے حضرت مان یا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اجتماع تھے آج بھی ان کے اثرات اللہ نے پورا عالم میں بھیجے ابھی میں یہ ملتا رہا تھا کہ ایسے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان گجرات کا اجتماع ہوا سن سکسٹی ٹو میں سکسٹی ٹو میں کاوی کا اجتماع حضرت مولانا ابراہیم صاحب یہ برکات کا پورا تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو حضرت نے کہاں کہاں بھیجا اور پورا یہ جو ایسٹ کی تمام ممالکوں اللہ نے کیسی خیر درخواست اللہ نے وہاں سے پہنچا تھوڑی تھوڑی سی چار پانچ چھ آدمیوں کی جماعت پہنچی تھی لیکن مدت ہم سو سال کے قریب ابھی ہو رہا ہے اس محنت کو لیکن ان کے اثرات اللہ نے کہاں پہنچے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی فکریں پہلے ایک بن جائیں صحیح فکر بنے تاکہ اللہ تعالیٰ شان اس اجتماع کو کامیابی دے دیں مقبولیت دے دیں محبوبیت دے دیں اللہ کے یہاں محبوب بن جائے ہم بھی محبوب بنے اجتماع بھی محبوب بنے اور اللہ یہاں سے ہدایت کے عام ہونے کے اللہ فیصلے بناتے ہیں یہ پہلی آنے والوں کو پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی جماعتیں بنائی جائیں گی ابھی ماشاء اللہ جیسے ابھی ذکر اسکار کی جماعت ہوگی اختلاط کی جماعت ہوگی تشکیل تشکیل تشکیل ترتیب والے جماعت بنی جائے گی اور پھر جتنے خدمات ہیں یہاں پر چوکی داری کی جماعت ہوگی ہراسے والے کی جماعت ہوگی اور یہ تمام ایک بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ اس کو سمجھیں بہت اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کریں دیکھو اس میں تھوڑا سا بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر دوسرے تمام امور پر پڑ جاتا ہے دوسرے تمام امور پر اس کا اثر پڑتا ہے دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب احد میں ایک پچاس آدمیوں کو ایک جگہ پر حضر نے متعین کیا تھا کہ آپ کو یہاں پہرا کرنا ہے کیا کرنا ہے یہاں آپ کو ٹھہرنا ہے یہی آپ کا مقام ہے جب تک میں نہ کہوں آپ کو اس مقام سے بھی اتنا ہے اب دیکھو کتنی بڑی ریبری ہمیں ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو وہاں ٹھہرائی آپ یہاں ٹھہر جانا دو پہاڑیوں کے بیچ میں اب ماشاء اللہ بہت سب کچھ ہونے لگا اب یعنی فتح جیسے اڑ گئی صحابہ کے اندر فتح عام ہو گئی کیا فتح ہو گئی اور مال غنیمت صحابہ تک یعنی اس کو حاصل کرنے لگے اب وہ جماعت نے سوچ لیا کہ بات ختم ہو گئی معاملہ بوڑھا ہو گیا ابھی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں کی بازا نے کہا کہ نہیں ہمیں نبی شاسن سے حکم یہی دیا ہے کہ یہی ٹھہر جائے لیکن اجتہادی اشتہادی غلطی ہوئی صاحبہ نے جان بچ کچھ کوئی نافرمانی نہیں کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اتنا بڑا اثر پڑا جو کامیابی تھی وہ فتح تھی وہ ناکامی بھی بدل گئی تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے تو محترم عزت دوستوں ایسا نہ سمجھیں کہ ہماری یہ ذمہ داری اگر تھوڑی بہت کمی میں سے ہو گئی اس میں کیا فرق پڑ جائے گا نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر اس میں تھوڑا سا بھی خلل آئے گا اس پر اثر پڑے گا ہمارے ابھی ایک مرتبہ ہم نے سنائے رہے تھے مولانا سجاد ممانی نامت برکات ہوں ایک عجیب بات فرمائے دیکھو فرمائے کہ ایک علاقے میں پہلے اجتماع تھا ہمارے ملک کا ریلوے والوں تو اجتماع قائم ہو گیا لیکن پرمیشن نہیں ملی اجازت نہیں دی گئی تھی حکومت کی طرف سے اب یہ کیا اعلان ہو گیا پورے ہندوستان کی اجتماع کا اعلان ہو گیا کہ بھائی اجتماع ہوگا لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ سب نے امید تھی کہ ہمیں اجازت مل جائے گی تو جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد پھر جب بڑے بزرگ جمع ہو کہ کیا کرے ابھی تو ہمیں اجازت نہیں ملی ہے کیا ہوگا اور کہا کہ دیکھو کرو اللہ کی طرف متوجہ رہو اتنے میں ایک بہت بڑا قافلہ آ گیا حکومتی قافلہ آ گیا بغیر پرمیشن آپ اتنے بڑے مجموعے کو جمع کر رہے ہیں خیر تو اب کیا کیا ہے تو ان کو نام لیا چند خاص تھا مخصوص آدمیوں کا نام لے کر آئے لسٹ لے کر آئے ان کو بلا رہے ہیں تو کہ ابھی کیا کریں جانا ہے جانا تو ایک جماعت متعین تھی کون سی جماعت تھی وہ ذکر و والی جماعت تھی تو ان کو کہا دیکھو یہ سارا ڈپینڈ آپ پر ہے یہ سارا معاملہ آپ پر ہے اگر آپ نے توجہ اللہ کی طرف رکھی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ جماعت ایسی رونے ہونے میں لگی کہ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کوئی چیز کچھ بدل لی کیا آپ کو پرمیشن مل گئی وہ آئے تھے اریسٹ کرنے کے لیے اللہ نے فیصلے بدل دیا بھائی اور دوست بزرگ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت جانتا ہے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرنے کے اوپر اللہ آرمدہ ہے تو ایک دوسری بات جو جس عمل میں لگے اس سے پہلے اس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں تو نے مجھے اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ ہے اللہ اللہ دکری کا وہ حسن عبادت ہم کہ اللہ میری مدد کر دے اللہ میری مدد فرما اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اللہ اللہ کا تیرے ذکر بڑھ تیرے شکر بڑھ اور مجھے اچھی عبادت کرنے کی توفیق نہیں تھی جو عمل کریں اس کو اچھا سے اچھا بنائیں بہترین عمل بنا ہے پہلا ایسا عمل کبھی نہیں ہوا ہے آج انشاءاللہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ اجتماع پہلے کبھی ایسا اجتماع ہوا ہی نہیں ہے جیسے اس وقت کا اجتماع ہمارا ہوا ہے دو ہزار دو ہزار چھبیس کا اجتماع تو آپ سب نیت کر دیں ان شاء اللہ کہ اللہ اجتماع کو اس طریقے سے قبولیت دے محبوبیت دے اللہ تعالیٰ شان ہو اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہماری حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں ابھی حضرت فرما تھے کہ دیکھو یہ سارے اجتماع لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن اجتماع سے مجھے کیا ملا میں کیا لے کر جاؤں گا یہاں سے تو میری زندگی کا رخ بدلا ہوا میری زندگی کا رخ بدل چکا ہوا ہو ایک مجلس میں اگر صحیح ہمارا ہم نے کوئی ہم نے فکر بنا لی ہم نے کچھ بات سوچ لی تو اللہ تعالیٰ شاہ کو جملہ ایسا بات دل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تو سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمارے جو بھی امور ہمیں جب مل جائے اس کو ہم صحیح معنوں میں انشاءاللہ سب جو جتنی جماعتیں بنی گی اس کے اندر مستقل انشاءاللہ اس کا ہمیں ہدایت کے لیے بدائے جائے گا کہ ہم کس طریقے سے اس عمل کو کریں لیکن یہ بہت بڑے بڑے عمل ہیں ہم ایسا نہیں کہ کوئی اگر صفائی والا ہے تو اس کے لیے صفائی کے لیے وہ معمولی جماعت نہیں یہ بہت بڑا عمل ہے اگر مولانا مولانا یہ جو ہمارے شیخ مسائق میں سے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکھی رحمۃ اللہ علیہ ہاں تو ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کرے اچھا۔ سفر کے دوران میں اچھا۔ سامنے ایک بڑی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو بڑی بھی اٹھی اور استنجا کے لیے گئی ان کا ایسا ہوا استعمال کے فوراً آ گئی تو بیٹھ گئی اور تو آپ حضرت سمجھ گئے کہ یہ گئی تھی حضرت کر حضرت کے لیے لیکن ہو کے سکتا ہے وہاں کچھ صفائی نہ ہو تو اٹھے حضرت نے اسے کچھ نہیں کہا اٹھے اور اس کو صاف کیا جو بیت الخلا صاف نہیں صاف کیا پھر آ کر اس بڑی نے سکھا کہ آپ جا چلی جائے وہاں صاف ہو چکا ہے بندہ لگاؤ کتنی بگت یہ ایک بندی صفائی اگر اس کی طبیعت میں ہے تو ہم اللہ کی نسبت پر آنے والے بندوں کی اگر خدمت کریں گے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا ہمارے ایک بزرگ سماج ہے کہ ہمیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم لوگ ناشتے میں چائے پلا دیتے تو حضرت جی فرماتے آپ یہ مت سوچو یہ فلاں علاقے کے ہیں فلانی جماعت ہیں فلانے لوگ ہیں یہ آئے ہوئے ہیں وہ اس کی خدمت کریں نہیں یہ اللہ کی نسبت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں میں حضور کی مہمان کی خدمت کر رہا ہوں اب بتاؤ حضور کی مہمان کے اگر دل میں اہمیت ہوگی تو اس کی خدمت کیسے کرے گا تو ہمارے دلوں میں آنے والے مجمع کا احترام ہو اور اکرام ہو ہم اس کو اپنے آپ کے لیے خوش نصیب سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا کہ میں اللہ کے بربر کی خدمت گزار ہوں میں نے کل بھی سنا تھا کہ اگر دنیا کی چھوٹی سی حاجت کسی بندے کی پوری کرنے کے لیے کوئی بندہ کوشش کر لے تو اللہ تعالی شان ہوں اس کو دس سال کی نفر احتکاب کا جراطا پر ہے دس سال کا احتکاب ہم دس سال تو ہم احتکاب میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اللہ نے موقع دے دیا کہ ہم کسی بندے کی حاجت پوری کر لیں ضرورت پوری کریں کوشش میں لگ جائے تو اتنی بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہم بڑھ رہے ہیں اور بھائی دوست بزرگوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے چھوٹی سی یہ جو خدمت گزاری ہے نا اس میں زیادہ زیادہ ہمیں بڑے اخلاص کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے سے اخلاص سے بھی یہ قبولیت پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے تو حضرت فرماتے نے ہمارے دعویٰ مولانا ابراہیم صاحب دعا تھا دیکھو یہ فائشہ عورت نے اس کتے کو پانی پلایا تھا تو اس نے کوئی اخلاص کی نیت نہیں بھی اس کی بس ایک مخلوق تھی اللہ کی اور اس کو شیشک رہی تھی پانی پلا دیا اللہ نے اس کی مغفرت کروا دی خواہشہ عورت کی اللہ نے مغفرت کروا دی تو یہ تو کون بندے ہوں گے اللہ جانے اس کی نسبت اللہ تھا کہ ہاں اس کے مقام کیا ہو سکتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان بڑے مقربین ہوتے ہیں محبوبین لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اس کا موقع دیا ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے ایک تو ان کی حاجتیں ضرورتیں ان کام کھا رکھیں دوسری بڑی ضرورت جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ان کا وقت گزر جائے یہ مقصد چونکہ اگر ہم لوگ ہر انتظام کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ کہ یہ آنے والا مجمع جس مقصد کے آنا ہے تو اس مقصد میں اپنے وقت پر پہنچ جائے ابھی میں وہاں پڑوس میں گیا ہوا تھا تو میں جا رہا تھا کسی کوئی چیز لینے کے لیے تو مجھے ایک میاں ملے اس اس میاں نے کہا کہ اگر آپ کہاں جا رہے ہیں وہاں تو ایسا عجیب اور غریب نظام اللہ ایک بھی آنے والا کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ہر چیز کا خیال رکھتے ان کے اوقات کیسے گزرے ان کا ترتیب کیسے بنے اور ان کے یہاں کیسے وقت گزرے بہت بڑا نظام چلا رہے ماشاء اللہ مجھے عجیب اور قریب نظام میں نے دیکھا اللہ اکبر تو آپ کو کہتے ہیں ہم نے کہنا کہ مجھے واپسی ہے کہ اچھا آپ کسی کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں تاکہ آپ نے وہاں لکھوا دیا ہے ہاں لکھا بس آپ فکر چھوڑ دیں کیونکہ آپ نے لکھا دیا آپ فکر کر رہے ہیں وہ فکر کریں گے آپ کے انتظام آپ کو پہنچانا آپ کو <laughs> کیا ہے آپ اس کی کوئی فکر نہیں کریں آپ کو تلاش کریں گے بتاؤ ایسا عجیب القریب نظام اللہ اکبر اللہ کو جزائے خیر نے اور اللہ ہمیں بھی اس طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب ہونا تو میں جا رہا تھا تو مجھے بڑی میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کہ مجھے یہاں مالدار میں کوئی چیز دینی آپ یہاں سے رہبر لیجئے یہاں رہبر موجود ہیں میں نے کہا کہ مجھے تو اردو آتی ہے کہا کہ بھائی صاحب ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اردو تو آتی ہے لیکن آپ جائیں گے آپ کو وہ رہبر صحیح ٹھکانے پر لے جائے گا یہاں یہ چیز ملتی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو قیمت کا اندازہ نہیں ہے وہ قیمت بھی وہ بتائے گا کہ یہاں یہ چیز اس قیمت آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کے پیسے بھی زیادہ خرچ نہ ہوئے بتاؤ کتنی بڑی بات بتائی ہے چھوٹی سی معمولی چیز لیکن یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو ہمارے اور پیسے بھی جو چیزیں امانت ہیں آنے والے کا جو چیز بڑی امانت ہوتی ہے ان کا وقت بھی امانت ہے اور ان کا مال بھی امانت ہے تو یہ دو چیزوں کا ہم خیال رکھیں کہ ان کا وقت صحیح گزرے بہت گرمی کا موسم ہے کوشش یہ کریں کہ ان کو راحت پہنچائیں کیسے بھی تو راحت پہنچانے والی ذات اللہ کی اور دیکھو ہم لوگ تصور میں یہ نہ بیٹھا کریں کہ یہ بہت گرمی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طریقے سے نہیں نہیں نہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ نے طے کیا ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے میں بات بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں سفر کے دوران تو سفر میں جا رہے تھے تو لمبا سفر تھا اور بڑا تھوڑا سا تو ساتھی کہنے لگے کہ یہ لمبا سفر ہے کیا ہوگا کیسے چلیں گے کیسے ہوگا میں نے کہا دیکھو بھائی ہم اللہ کے سفر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے توجہ ہو جا اللہ کی طرف اللہ ہمارے سفر کو آسان کر میں نے ایک بات بتائی کہ دیکھو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا چلایا تھا بولے آگ جلائی آگ جلائی اور ایسی کہ آگ تھی شاید ایسی آگ پہلے نہ جلی ہو نہ بعد میں کوئی جلی جائے جلائی جائے ہو سکتا ہے مین اوپر سے کوئی اڑنے والا پرندہ اگر وہاں سے پار ہو تو وہ گون کر بھی جاتا ایسی تیز آگ ایک کسی کو کیسے ڈالا جائے اس کے لیے بھی شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کی مین زمین بناؤ اور میں ڈالو ہمت نہیں کے قریب بھی پہنچ سکے اب ایسے خطرناک جو آگ تھی جیسے اندر ڈالے گئے تو کیا ہو گیا باغ بن گیا تو ہم کیوں بھی یار ایسی بڑی کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنے آنے والے بندوں کو راحت دے دیں اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے تو واقعی میں وہ سفر ہم کر رہے تھے میں نے ساتھیوں کو یہ سنایا تو ایسی آسانی کے ساتھ وہ سفر ہوا ایسا راحت سکون والا کہ ہمیں فجر کی نماز کے وقت ہمیں جاگنا پڑا کہ یار نماز اگر تھوڑی دیر ہوگی تو ہماری نماز بھی پیدا ہو جائے گی ایسی راحت اور سکون کے ساتھ اللہ نے وہ سفر کروایا تو انشاءاللہ یہ دو دن اللہ کی رحمت ہوں کیسی متوجہ کرنے والے ہم بن جائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنے تو انشاءاللہ ہمارا یہ آنے والا مجموعہ بھی سکون چین اطمینان راحت کے ساتھ ایک بندہ بھی آنے والا بڑا قیمتی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ایک واقعہ سنا حضرت مولانا جسا رحمتہ اللہ علیہ کا سفر اکثر ہوتا تھا یہ میوات کی طرف میواتی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں تو ایک جو تھا وہ دانتوں کا سردا تو حضرت ان کی طرف سے گزر دیتے تو سامنے آتا مسافر کرتے حضرت خیر خیریت پوچھتے آگے چلے جاتے دوسرے پردہ تیسری پردا اس کے دل میں بات ہے کہ یار یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں تو حضرت سے پوچھا کہ چونکہ اللہ والا کی نظریں ہوتی ہیں نظر مومن کی بدل دیتی ہے تقدیر ہے تو حضرت کی نظر بھی تو مسافر کیا پوچھا کہ بھائی آپ کیسے ہو ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کہاں سے آ جاتے ہیں کہا کہ ہم یہاں پر سے آتے ہیں آپ آ جایا کریں ہمارے پاس اب آ جائیں جیسے ابھی ہم دعوت دیتے ہیں نا لوگوں کو بھائی آؤ میں آؤ تو رہے کہ یار میں سوچنے لگا کہ اگر میں گیا وہاں پر میرے پیچھے تو کافی